یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا کر لیا اپنا کرم ہے آپ کا آقا سنا کر لیا اپنا کرم ہے آپ کا آقا سنا کر لیا اپنا کرم ہے آپ کا آقا بدل شادیاں میرا بدل شادیاں میرا کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا میری اوقات سے بڑھ کر نوازا آپ نے مجھ کو میری اوقات سے بڑھ کر نوازا آپ نے مجھ کو میری اوقات سے بڑھ کر نوازا آپ نے مجھ کو کرم مجھ پر ہوا جتنا کرم مجھ پر ہوا جتنا کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا عنایت اور کرم کے سلسلے سے پیاماتے عنایت اور کرم کے سلسلے سے پیاماتے عنایت اور کرم کے سلسلے سے سلگتی دھوپ میں سایہ سلگتی دھوپ میں سایہ کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا دعائیں لب پہ آنے سے ہی پہلے بادشیں اتری دعائیں لب پہ آنے سے ہی پہلے بادشیں اتری دعائیں لب پہ آنے سے ہی پہلے بادشیں اتری میرا یوں بھر دیا کاسا میرا یوں بھر دیا کاسا کرم ہے آپ کا آقا یا رسول سا آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے عطا بانٹ دی پیغام اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے عطائیں بانٹ دی پہ اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے عطائیں بانٹ دی پیغام بچا کے کچھ بھی نہ رکھا بچا کے کچھ بھی نہ رکھا کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا اللہ کرم ہے آپ کا کرم ہے آپ کا میں سائنس کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا مگر مجھ کو میں سائنس کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا مگر مجھ کو میں سائنس کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا مگر مجھ کو شناخ کر لیا اپنا شناخ کر لیا اپنا کرم ہے آپ کا کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا حج کی سعادت پائے جو رمضان کے روزے ملی حج کی سعادت پائے جو رمضان کے روزے ملی حج کی سعادت پائے جو رمضان کے روزے نمازوں کا ملا توحفہ نمازوں کا ملا تحفہ کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا

ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا بہت نام کا نسبت سے اپنی عزت بخشی بہت نام تھا نسبت سے اپنی عزت بخشی بہت نام کا نسبت سے اپنے عزت بخشی اجاگر کا ہوا شہرا اجاگر کا ہوا شوہرا کرم ہے آپ کا آقا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا یا حبیب اللہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا